السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سیون سیون دھیان سے سنیے یہ بھی نماز کے متعلق سبق ہے پہلے ایک نصیحت سن لیجئے ایک بزرگ آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے سجدہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تین دن کے فاقے کی وجہ سے کمزور ہو گئے گھر والوں نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے جس کو میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے سبحان اللہ کتنا بڑا تقوا تھا ان کا کہ جس اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے جو لوگ تندرستی میں بھی نماز نہیں پڑھتے کیا ان کو اللہ تعالی سے شرم نہیں آتی بہت سوچنے کی چیز ہے اب ایک حدیث سنیے حضرت کا بحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت مسا علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں ترجمہ ان آیت آیت اس کا جس دن حق شان ہوں ساق کی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی حشر کے میدان میں اور لوگ اس دن یعنی حشر کے میدان میں سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے یہ حدیث بے میں ہے زبردست حدیث ہے اور زبردست نصیحت ہے اس لیے اللہ نے تندرستی دی ہے بیماری آنے سے پہلے پہلے آدمی سجدہ کر لے نمازوں کا اہتمام کرے اور یہ یاد رکھنا اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہماری آنے والی اولاد جو ہے وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرے گی ہاں اس لیے نمازوں کا بہت اہتمام کیجیے اور میری نصیحت یاد رکھیے کہ ایک ایک بزرگ تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں یہ کہتے تھے اللہ کے سامنے دعا میں کہتے تھے کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں بس اللہ کی بادشاہت کے ہم فقیر ہیں کہ یاد کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں اس لیے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے تحجد کا وقت ہے ہمارے ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بھی بے نمازی پیدا نہ ہو قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تو دیندار پیدا فرما دے اور اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم و اطوب استغفر استنگ فیر اللہ اللہ لا علاح اللہ الحی القیوم اطوب الیہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الئی دیکھیے میں نے تین مرتبہ پڑھا میرے گناہ سارے معاف ہو گئے کیونکہ حدیث شریف میں ہے آپ بھی تین مرتبہ پڑھو گے تو آپ کے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے آج سے نیت کر لو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور خواتین جو ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی نیت کر لیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین